حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا شفا ہر اس مال میں ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو جب الگ الگ حد بندی ہو جائے اور راستے بھی الگ الگ ہو جائیں تو شفا باقی نہیں رہتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو آٹھ